حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا امام بخاری نے فرمایا کہ سورہ محمد میں جو یتی رقم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو باون